آ تمہیں دکھا دیں جس کا انہین ہم نے ودا دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں